حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صبح کے وقت احتلام نہیں بلکہ جمع سے جنبی ہوتے تھے پھر اسی طرح روزہ رکھ لیتے تھے اور اس حدیث کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حدیث بھی بیان کی کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلو کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ کھایا پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو نہیں فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو تراسی